عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے محمد نے ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ تین یا پانچ مرتبہ غسل دو یا اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے اور آخر میں کافور بھی استعمال کرنا پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو خبر کر دی آپ نے اپنا اظہار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ اندر اس کے بدن پر لپیٹ دو ایوب نے کہا کہ مجھ سے حفصہ نے بھی محمد بن سیرین کی حدیث کی طرح بیان کیا تھا حفصہ کی حدیث میں تھا کہ طاق مرتبہ غسل دینا اور اس میں یہ تفصیل تھی کہ تین یا پانچ یا سات مرتبہ غسل دینا اور اس میں یہ بھی بیان تھا کہ میت کے دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے غسل شروع کیا جائے یہ بھی اسی حدیث میں تھا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو تین لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چون